بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ نور شمارہ چھ سو انچاس السباحہ یعنی تیراکی ایک مبارک عمل اللہ تعالیٰ نے سمندری جہاد کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے باہری جہاد سمندری جہاد پانی کے سینے پر سوار ہو کر جہاد یہ زمینی جہاد سے دس گنا افضل ہے حدیث صحیح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوت فی البحری خیر من عشر غزوات فی البر سمندر میں ایک بار جہاد خشکی پر دس جنگوں سے افضل ہے سمندر میں شہید ہونے والے مجاہد کو خشکی پر شہید ہونے والے مجاہد سے دگنا اجر ملتا ہے اس بارے میں احادیث اور بھی بہت ہیں آپ یہ بتائیں کہ جو شخص تیراکی نہ جانتا ہو کیا وہ سمندر میں جہاد کر سکتا ہے جہاد ایک قطعی فریضہ ہے اور سمندر کا جہاد زیادہ افضل ہے اور سمندر کا جہاد تیراکی سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مسلمان کے لیے تیراکی سیکھنا اور اس میں حتی الوسع مہارت حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے تیراکی اور ترکی آج ہمارا موضوع تیراکی ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک عمل کو امت مسلمہ میں جاری فرمائے قوت صحت اور تازگی سے بھرپور عمل تیراکی پر مزید بات کرنے سے پہلے ترکی کے انتخابات اور محترم جناب رجب طیب اردگان کا عثمانی تھپڑ الحمد للہ جناب رجب طیب صاحب ترکی کے انتخابات میں کامیاب ہو گئے اسلام سے محبت رکھنے والا ہر شخص اس کی خوشی محسوس کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے ایک طویل عرصہ سے مسلمانوں پر جس قبیل کے حکمران مسلط ہو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے رجب طیب بہت غنیمت لگتے ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کی بات بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل پر بے چین بھی ہوتے ہیں دین سے متوحش اور بیزار مسلمان حکمرانوں کے درمیان وہ واقعی ایک عجوبہ اور ایک نعمت ہیں اس لیے دنیا بھر کے مسلمان ان سے محبت رکھتے ہیں ان کی تائید اور حمایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صدر طیب کے تمام اقدامات کی تائید کرتے ہیں یا ان کو اسلامی محنت اور اسلام کی نشت ثانیہ کی منزل سمجھتے ہیں ایسا بالکل نہیں ان کے کئی اقدامات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کی خارجہ پالیسی بھی بہرحال مزید اصلاح چاہتی ہے اور یہ کہ وہ دنیا بھر میں جاری اسلامی محنت کے نتائج کا آغاز ہیں انشاءاللہ اللہ یہ محنت جاری رہی تو مسلمان دنیا میں اسلام کا غلبہ دیکھیں گے ایک طرف ساری دنیا کا کفر اور نفاق تھا رنگین اور منقش شیکول منقش سیکولرزم تھا اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ کو یاد کرنے والا ایک شخص تھا زمانے میں جاری دستور کے مطابق خلافت اور جہاد کا نام لینے والوں کا ہر راستہ بند کر دیا جاتا ہے مگر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی یہ بہرحال خوشی اور امید کی بات ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مزید عزت اور کامیابی عطا فرمائے دوسری بات انڈیا کے حوالے سے ہے رمضان المبارک میں کشمیری مجاہدین نے دہلی کی پیلی حکومت کو مار مار کر نیلا کر دیا ایسے جاندار اور تابڑ طور حملے ہوئے کہ آرمی چیف تک نے شکست کا اعتراف کر لیا عید کے بعد اسی افراتفری میں مقبوضہ کشمیر کی مخلوق مخلوط حکومت بھی گر گئی اور انڈیا نے اپنی فوج اور عوام کے ڈوبتے مورال کو بچانے کے لیے ایک تشہیری مہم بھی شروع کی کبھی کہا جا رہا ہے کہ بی ایس ایف کے اہلکاروں کو سنائپر کی تربیت دی جا رہی ہے عجیب مزہ کا خیز بات ہے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی فوج میں بھی سنائپر کی تربیت ہوتی ہے یہ کوئی نئی یا ڈرنے والی بات نہیں ہے ہاتھ میں سنائپر یعنی دور دور تک مار کرنے والی لمبی بندوق پکڑائی جا سکتی ہے مگر سینے میں دل تو وہی ہوتا ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے مجاہدین کے ایک حملے میں انڈین کمانڈوز کا استاد ہارٹ اٹیک سے مر گیا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں بلیک کیٹ کمانڈوز کو لایا جا رہا ہے یہ بھی محض پروپیگنڈا ہے کشمیر میں انڈیا کی ہر فورس پہلے سے موجود ہے اور بری طرح ناکام ہو رہی ہے اس کے بعد یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ کشمیری شہداء کے جنازے ان کے اہل خانہ کے سپرد نہیں کیے جائیں گے مجاہدین کے لیے یہ بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ شہداء کرام کے جنازے فرشتے ادا کرتے ہیں اور ان کا پیغام اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کے دلوں تک پہنچاتے ہیں میرے خیال میں اگر انڈیا نے شہدائے کرام کے جنازے ان کے اہل خانہ کے سپرد نہ کیے تو اس سے تحریک کو بہت فائدہ پہنچے گا اہل کشمیر کی انڈیا کے ساتھ نفرت میں اضافہ ہوگا اس پر بہت خوفناک احتجاج ہوگا اور بے شمار نوجوان انشاءاللہ اور جہاد میں شامل ہوں گے انڈیا نے ہمارے طلحہ شہید رحمت اللہ علیہ کو خفیہ طور پر سپرد خاک کیا مگر آج ان کا درد اور پیغام کشمیر کی گلی گلی میں پھیل رہا ہے والحمد للہ رب العالمین آئیے تیراکی سیکھیے آج کی مجلس میں ہر مسلمان یہ نیت کر لے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تیراکی سیکھے گا جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے تیراکی سیکھے گا حضرات خلفۂ راشدین کا حکم مان کر تیراکی سیکھے گا حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیراکی سیکھے گا امت مسلمہ کے جاں باز فاتحین جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ان کی راہ پر چلتے ہوئے تیراکی سیکھے گا اور اپنی اولاد کو نہایت اہتمام سے تیراکی سکھائے گا حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے تیراکی کی فضیلت پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اس رسالہ کا نام ہے الباحہ فی فضل السباحہ انہوں نے اس میں تیراکی کی فضیلت پر روایات جمع فرمائی ہیں آج ارادہ تھا کہ اس رسالہ کا ترجمہ رنگ و نور میں پیش کیا جائے مگر یہ کام اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا تیراکی ایک بہترین تفریح اور کھیل بھی ہے آج کل کے میڈیکل سائنسدان تیراکی کو سب سے بہترین ورزش قرار دیتے ہیں اور اسے خوابی ذہنی دباؤ کمر درد اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی قرار دیتے ہیں حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کے ذریعہ اسلامی دنیا میں یہ لازمی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ہر مسلمان اپنے بچوں کو تیراکی تیر اندازی اور گھڑ سواری سکھائے آج کل لوگ ان کھیلوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جن میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ جسم کا جبکہ تیراکی میں دین کا بھی فائدہ ہے اور جسم اور دنیا کا بھی اور تیراکی بہت آسان عمل ہے بچے تو چند دن میں سیکھ لیتے ہیں اور پھر پوری زندگی اپنے ان والدین کو دعا دیتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے اس نعمت اور صلاحیت کا بندوبست کیا جبکہ بڑی عمر کے افراد بھی تھوڑی سی کوشش کر کے یہ عمل سیکھ سکتے ہیں یقین فرمائیں کہ تیراکی آپ سے بہت سی دوائیں چھڑوا دے گی آپ کو بہت سے ڈاکٹروں سے بچا لے گی اور جتنی دیر آپ پانی میں ہوں گے اتنی دیر یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ بیماریوں سے بھی آپ دور رہیں گے کیونکہ فی الحال عام موبائل پانی میں کام نہیں کرتے دیکھیں یہ عظیم جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں جہاد کروں یہ میرے نزدیک سونے کا ایک بڑا ڈھیر مقبول صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے مطلب یہ نکلا کہ اگر تیراکی آتی ہو تو انسان سمندری جہاد کے ذریعے اربوں روپے مقبول صدقہ سے بڑا اجر حاصل کر سکتا ہے آج بس اتنا ہی اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید بات ہوگی اور حضرت سیوتی رحمہ اللہ کے رسالہ کا ترجمہ بھی آ جائے گا یا اللہ آسان فرمائیے قبول فرمائیے دلوں میں بات اتار دیجئے خالص اپنی رضا کے لیے اپنے کلیمے اور دین کی قوت کے لیے آمین یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ